بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل تمب السانی یکلی پندرہ نومبر دو ہزار پندرہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل خبروں میں سب سے زیادہ چرچا فرانس کا اور بیروت کا ہے فرانس میں چھ جگہ پر اٹیک کیا گیا اچھی بیروت میں کیا گیا یہ میرے ہاتھ میں آج کا اخبار ہے یعنی پندرہ نومبر کا اس میں جو رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ فرانس میں جو لوگوں نے اٹیک کیا اور سینکڑوں لوگوں کو مار ڈالا تو رپورٹر کہتا ہے کہ در واز شاؤس آف اللہ اکبر نہیں یعنی وہاں سننے والوں نے سنا کہ اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں یعنی انسانوں کو مار رہے ہیں اور نعرہ اللہ اکبر کا ہے بہت عجیب بات ہے یعنی یہ قرآن میں ہے کہ ایک شخص کو مارنا سارے انسانوں کو مار ڈالنا ہے تو یہ کون سا اسلام ہے کون سا دین ہے اللہ کا دین تو یہ ہے نہیں تو عمل کہہ رہے ہیں غیر اللہ اکبر خدا کے سوا کو چیز ان کے پاس ہے جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں اللہ اکبر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کو ماننے والے اور اسلام کو ماننے والے وائلنٹ ہو گئے آئے دن خبروں میں نیوز آتی رہتی ہے کبھی وہ نان بلیورس کو مارتے ہیں کبھی خود مسلم کو مارتے مسجد میں قبرستان میں ہر جگہ وائلنس کی خبریں ڈیلی آ رہی ہیں اس معاملے میں علماء نے ابھی تک اپنا رول ادا نہیں کیا ہے اس سے پہلے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ علماء نے اتفاق رائے سے فتوے دیے ہیں اس وقت ایسے فتوے نہیں آ رہے ہیں اگر ساری دنیا کے علماء مل کر کہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اسلام میں سرے سے جائز ہی نہیں ہے تو یہ پھر یہ رک جائے گا انشاءاللہ تو بس سمجھتا ہوں کہ وقت کا سے تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا کے علماء مل کر یہ فتوا دیں کہ سب جو کچھ ہو رہا یہ اس کا نہ اہلاس سے کوئی تعلق ہے نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے اس کو ہر آدمی کو چاہیے کہ کو قدم کرے خاص طور علما کو چاہیے کہ متفقہ طور پر اس کو کرنا کریں اس کے خلاف فتوا دیں یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کیسے ایسا ہوا کہ مسلمانوں میں ملٹنسی آ گئی کیسے ایسا ہوا بہت ہی انوکھی بات یہ ہے کہ حدیث میں اس کی پریڈکشن موجود تھی پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کی پیشیدگوئی کر دی تھی یہ پیشیدگوئی نہیں تھی یہ وارننگ تھی وارننگ کہ اس سے بچو کہ تم وائلنس کلچر میں پھنس جاؤ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ادا سیف ہو امتی لب عرفا انہا حتہ یا برقلاواں میری امت میں جب سیف سوڑ داخل ہوگی تلوار تو پھر کبھی اٹھائی نہیں جائے گی اس پر میں نے بہت غور کیا کہ حدیث میں یہ پیشیدگوئی کیوں ہے تو میری سمجھ میں آیا کہ اس کے سب سے زیادہ ریسپانسبل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن دیا سب سے زیادہ ذمہ دار پولیٹیکل انٹرپریشن انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام میں کا نشانہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کا رول قائم کیا جائے یہ نشانہ بلا شفا بیس لیس تھا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن حالات ایسے تھے کہ اس میں یہ بات بہت پھیل گئی کیونکہ یہ اس وقت آیا جبکہ مسلمانوں کا امپائر ختم ہوا تھا مور امپائر آٹوان امپائر سب ختم ہوئے تھے تو مسلمان نے سمجھا کہ بس یہ جو امپائر ختم ہوا اس کو دوبارہ قائم کرنا یہ ہمارا گول ہے اس وجہ سے یہ انٹرپریشن چل گیا ورنہ پولیٹیکل انٹرپریشن کا کوئی بھی اصل نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ تمام تر حالات کا رد عمل ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موقع دیا کہ وہ حکومتیں قائم کریں یہاں تک ان کا امپائر کام ہوا Umayyad empire Sasanian empire Mughal empire Ottoman empire یہ سب قائم ہوئے لیکن ان کا مقصد اسلام کا نظام کام پر نہیں تھا نئے نے کبھی کیا ان حکومتوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اسلام کا نظام قائم کیا ہو ایسا کوئی ہسٹری میں ثبوت نہیں ہے وہ تو ڈائناسٹی تھی یعنی خاندانی رول تھا وہ لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کا مسلمانوں کے اندر اسٹیبلٹی آ گئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیونکہ انہوں نے جو ان کو ان کے خلاف ہوتا تھا اس کو پکڑتے تھے مارتے تھے تو ایک لمبا پیریڈ ایسا ہے جس میں کہ مسلم سماج میں پوری طرح اسٹیبلٹی تھی سیاسی استحکام تھا اس استحکام کا فائدہ کیا ہوا اس استحکام کا فائدہ بہت بڑا ہوا اسی دور میں قرآن محفوظ ہوا قرآن لکھا گیا حدیثوں کی جمع کی گئی حدیثوں کی تدوین ہوئی فقہ کی تدوین ہوئی تمام اسلامی علوم جو آج ہمارے کتب خانے میں ہیں وہ سب لکھے گئے اس زمانے میں جو بیسک لٹریچر ہے اس بارے میں تیار ہوا پھر اس زمانے میں دعوت اشاعت کا کام خوب زیادہ ہوا یہاں تک کہ ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا مسجد کا نظام مدرسے کا نظام حج کا نظام سب قائم ہوا یہ سب اسی لیے ہوا کہ اسٹیبلٹی تھی اسٹیبلٹی سیاسی استحکام تو دیکھیے اس اسٹیبلٹی کو علماء نے انڈورس کیا تمام علماء نے آپ جانتے ہیں کہ امیر معاویہ سے شروع ہوا خاندانی نظام تو موجہ یعنی بیس صدی تک چلتا رہا وہ اس دور میں جو وہ لوگ پیدا ہوئے جن کو ہم اسلاف کہتے ہیں علماء فقہ یہ سارے جو پیدا ہوئے جو اس دور میں ان میں سے کسی نے بھی اس کے خلاف کوئی فتوا دیا نہ اس کے خلاف انہوں نے کوئی تحریک چلائی سب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا یہاں تک کہ اس دور میں ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ مسلم رولر کے خلاف خروج کرنا حرام ہے تو امبر خروج علیہم فرام بیج مائل مسلم وین کون فسقا وین کون ظالمین تو آپ غور کیجئے کہ یہ کون رولر تھے کون حکمراں تھے جن کے خلاف یہ کہا گیا کہ خروج حرام ہے یہی تو تھے ڈائناسٹی جنہوں نے کام کر رکھی تھی وہ شورا کا نظام نہیں تھا وہ وہ ڈائناسٹی کا نظام تھا تو سوچنے کی بات ہے کہ سارے علماء کو متفق ہو گئے سارے علماء نے تو اتفاق کر لیا کہ یہ اس کو مانو اس کے خلاف خروج مت کرو اس لیے کہ حکومت کا اصل مقصد نظام قابو نہیں ہے استحکام کام کرنا ہے اسٹیبلٹی کام کرنا ہے پیس کام کرنا ہے اس مقصد یہ ہے یعنی اس کو کہا قرآن جی میں تمکین فلر قرآن کے لفظوں میں تمکین فلر کام کرنا ہے کیوں تمکین فلر جب ہوگی تو پیس آئے گا اعتظار آئے گا معدل حالات ہوں گے نارمرسی ہوگی اور پھر سارے مواقع کو اویل کرنا ممکن ہو جائے گا یہ ہوا اس پورے دور میں آپ دیکھیں کہ سارا جو کام ہوا ہے علمی بھی دعوتی بھی اداروں کا بھی سب اس بارے میں تو ہوا ہے جبکہ ڈائناسٹی قائم کی تو ڈائناسٹی کو علماء نے ایکسپٹ کیا اب میں آپ کو حضرت امام مالک کا ایک پاس آتا ہوں امام مالک اپنے استاد کے حوالے سے کہتے ہیں لس رہا آخر و حاضر اما اللہ بما سروہ بھائی اول ہوا لس رہا آخر و حاضر اما اللہ بما سروہ بھائی ہوا اس امت کا آخر بھی اسی طریقے کو فالو کر کے اسلام پائے گا جس طریقے کو فالو کر کے اس امت کا بڑا حصہ اسلام پایا تھا یہ الفاظ ہے اب دیکھیں کہ پہلے حصے میں کون سا طریقہ اختیار کر کے کامیاب ہوا تھا جس کو آپ کہتے ہیں محروسلف وہ کیا محروس تھا جس کو اختیار کر کے دور اول میں مسلمان اسلام سب اچھی طریقے سے کام کرتے رہے وہ یہ تو تھا ڈائناسٹی ڈائناسٹی تو تھی وہ دکھا امام مالک کے اس کال کے مطابق ڈائناسٹی کے ذریعے امت کا پہلا دور کامیاب رہا تھا اسی کے ذریعے بعد کا دور بھی کامیاب ہوگا میں آخر علی رما اللہ باس پہ اوپل ہوا تو امت کا دور اوپل میں کامیاب ہوا تھا جو منحل وہ تھا ایکسپٹنس آف دا راسٹری وہی بات کے دور میں بھی کامیاب ہوگا اب دیکھیے اس کا اس کی جینسس کیا اس کا اس تمام وائلنس کی جینسس کیا ہے جینسس یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو مسلم حکومتیں ہیں جو عرب راستے ہیں ان سب میں ڈائناسٹی ہے یہ تین بھی عرب راستے ہیں اور جو مسلم حکومتیں تھیں وہ سب ڈائناسٹی تو تھی وہ اب ابھی جو عرب راستے ہیں سب میں خاصی حکومتیں ہیں اس کے خلاف ہو گئے یہ لوگ آج کا جو مسلم لیڈر ہیں آج کا جو مسلم رہنما ہیں وہ سب کے سب ان حکومتوں کے خلاف ہو گئے اس سے پہلے انہوں نے مصر میں شاہ فاروق کے خلاف بغاوت کی اس کو ختم کیا ایسے ایران میں کیا ایسی ہر جگہ کیا اور آج بھی وہ ان کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں تو ان کا کیا مفروضہ ہے کا کیا ماننا ہے وہ کہتے ہیں کہ مغربی قوموں نے ان لوگوں کو بٹھا رکھا ہے ان کے اپنے مفاد ہیں مثلا تیل کا مفاد تو مغربی قوموں نے اپنے مفاد کے تحت ان مسلم حکمرانوں کو شیلٹر دے رکھا ہے اسے ہمیں مغرب کو کرش کرنا ہے تاکہ مسلم دنیا میں یہ رول ختم ہو یہ سارا بالکل بیس لیس بات ہے یہ جو مسلم رولر ہیں چاہے مصر کا رول رہا ہو یا ایجپٹ کا رول رہا ہو یا آج کے جو عرب راستے ہیں وہاں وہ سب دراصل تھے یعنی خاندانی حکومت تھی تو وہ جس کو کہ تمام فقہ تمام علماء حتیٰ کہ صحابہ بھی کیونکہ حضرت باویہ کا زمانے میں صحابہ موجود تھے صحابہ کے اتفاق سے باویہ کا دور شروع ہوا صحابہ نے باویہ کے خلاف خروج نہیں کیا تو صحابہ تابعین تبا تابعین فقہ علماء مودسین سب کے سب نے اس کو انڈورس کیا سب کو سب انڈورس کیا وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تو موجودہ جو بار جو بغاوت ہی مسلم رولرس کے خلاف مصر میں ہوئی ایران میں ہوئی اب عرب راستوں میں اندر اندر وہاں بھی سب چل رہا ہے یہ سب جو لوگ کر رہے ہیں وہ سب لوگ فساد کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے وہ فساد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے علماء نے ہزار سال تک ایکسپٹ کیا اس نظام کو ڈائناسٹی کو تو آج بھی ایکسپٹ کرو تو ہر امام مالک کا جو کال میں نے ابھی سنایا آپ کو اس کے مطابق میں کہوں گا کہ جس طرح سے پچھلے دور میں ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کر کے سارے کام ہوئے تھے اسی طرح میں بھی ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کر کے سارے کام ہو رہے ہوں گے درست ہو گئے بالکل یعنی لٹرل طور پر نکلتا ہی کہ امت کے پچھلے دور میں سارے کام بنے سارے کام ہوا اسلام پھیلا قرآن محفوظ ہوا مدب ہوئی فقہ مذہب ہوئی سارے کام ہوئے اسی دور میں نماز کا نظام حج کا نظام ہر چیز جو قائم ہوئی اسی دور میں ہوئی تو اس قول کے مطابق یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جس طرح امت کا دور اول میں علماء نے ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کیا اس سے اسٹیبلٹی آئی پیس آیا غیر مرضی آئی وہ پھر سارا کام ہوا ایسی بات کے زمانے میں بھی ہوگا کہ علماء کو چاہیے امت کو چاہیے کہ وہ ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کریں پھر کیا ہوگا اسٹیبلٹی آئے گی پیس آئے گا نرامشی آئے گی پھر سارے کام ہونے لگیں گے دعوت کا کام اور تمام دیر اداروں کا کام سب ہونے لگے گا وقت طور پر بالکل لٹرل طور پر اس سے نکل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا جو یہ جو آج جگہ جگہ مغربی دنیا میں بم پھٹتے ہیں یہ یہ سادہ بات نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑا مائنڈ ہے اس کے پیچھے مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ملکوں میں جو حکومتیں ہیں جو مسلم حکمراں ہے وہ سب کے سب مغربی قوموں کے کے مفاد کی حفاظت کرتے ہیں اس میں مغربی قومیں ان کو شرکت دے رہی ہیں وہ مغربی قوموں کے ہیلپر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مغرب میں ہم اٹیک نہ کریں یہ لوگ کمزور نہیں ہوں گے اصل اشارہ مغرب نہیں ہے اصل اشارہ دیکھیے فرانس نہیں ہے امریکہ نہیں ہے اصل نشارہ ہے مسلم حکمراں مسلم ملکوں میں جو ڈائنیسٹی ہے وہ اصل نشانہ ہے وہاں کمزور کرو تو یہاں ختم ہوگا یہ ختم ہوگا تو فوجا آئے گی انارکی آئے گی اسلام نہیں آئے گا میں نے بہت غور کیا کہ آخر کیوں یہ جو مسلم ملٹنٹ ہیں کیوں یورپ میں حملہ کرتے ہیں امریکہ کے اوپر کیوں حملہ کرتے ہیں کیوں مادی تہذیب کو کیوں حملے کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلم ملکوں میں جو رولر ہیں وہ انہی کی وجہ سے قائم ہیں انہی کی مدد سے قائم ہیں وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا مفاد ہے ان کو تیل چاہیے ان کو اپنا انڈسٹریل مفاد چاہیے یہ سارا تانا بانا جو ہے اسی کا نتیجہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو آپ یہ سوچ ہی غلط ہے یہ سوچ بے بنیاد ہے کیونکہ جو منظر سلف ہے وہ اس کے خلاف ہے ہزار سال تک جو چلتا رہا منظر سلف وہ یہ تھا کہ ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کرو اس سے ٹکراؤ بت آج نے کہا جائے کہ اس کے خلاف خوبصور کرنا حرام ہے یہ کہہ دیا کیوں کہا انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ تھی پریکٹیکل وزڈم علماء کا جو مسلک بنا جس کو ہم سلف کہتے ہیں وہ ہے پریکٹیکل وزڈم اور دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز فیور کرتی ہو وہ پریکٹیکل وزڈم ہے آئیڈیل وزڈم نہیں ہے پریکٹیکلزم بھی رسول اللہ کی سنت ہے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جانتے ہیں کہ بظاہر آپ واپس چلے گئے مکہ جانے کے بعد مدینہ واپس چلے گئے دب کا سلک کی رسول اللہ کی لذ بٹا دیا تو کیوں ایسا کیا انہوں نے یہ تھا practical wisdom due to practical wisdom اسی طرح علماء نے جو ایکسپٹ کیا ڈائناسٹی کو وہ تھی due to practical wisdom practical wisdom کیونکہ ایکسپٹ نہ کریں تو سارا معاملہ جپٹائز ہوتا ہے ایکسپٹ نہ کریں تو سارا معاملہ بگڑتا ہے اور ایکسپٹ کریں تو کیا ہوتا ہے پیس آتی ہے نارمسٹی آتی ہے لڑائی جھوڑا ختم ہوتا ہے بلڈ ختم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک بہت ہی معدل ماحول مل جاتا ہے کام کرنے کے لیے اور یہی ہوا لیکن اس زمانے میں جو ہمارے لیڈر اٹھے جو جنہوں نے جماعتیں بنائی انٹرپریشن دیا اسلام کا وہ اس حکمت کو سمجھ سکے اس وزڈم کو سمجھ سکے وہ ہر جگہ انہوں نے رولر کے خلاف تحریکیں چلائی مصر میں ایران میں پاکستان میں ہر جگہ اور عرب راشٹر میں عرب راشٹروں میں وہ بظاہر بہت کہتے کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں وہ سمجھتے کہ ہم کامیاب ہو گئے ایجپٹ میں ہم کامیاب ہو گئے ایران میں ہم کامیاب ہو گئے پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں لیکن عرب میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کیوں یہاں مغربی قوموں کو چرچا دیے ہوئی ہے کیونکہ ان کو وہاں سے تیل چاہیے تو اب وہ دشمن ہو گئے وہ بڑی قوموں کو دشمن ہو گئے یہ سارے سوچ جو ہے بالکل بیس لیس ہے اسلامک ہے اس کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے نہ عقل سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے ضروری کام کیا ہے وہ چیز ہم دوبارہ دنیا میں ریوائو کریں جس کو ہم کہتے ہیں من ہر سرف سرف کا من ہج من ہر سرف یعنی اس سے زمانے میں جو علماء پیدا ہوئی جو علماء کو ہم کہتے ہیں علماء متقدمین پیدا ہوئے یہ سارے اس میں شامل ہیں تابعین تبا تابعین فقہ سب اس میں شامل ہیں اس کو ہم کہتے ہیں من سلف اس سلف کو ریوائو کیا جائے کہ ایگزٹو سسٹم کو ایکسپٹ کرو تاکہ ڈائرمیشی آئے تاکہ پیس آئے تاکہ اسٹیبلٹی آئے اور پھر سارا کام پیسفل طریقے سے نابر سے ہونے لگے تو جو لوگ اللہ اکبر کے نام سے ملتے ہی چلا رہے ہیں وہ ان سب سے بالکل بے خبر ہے اللہ اکبر کا تقاضا یہ نہیں جو وہ کر رہے ہیں اللہ اکبر کا تقاضا ہے کہ جو سرف کا منہج تھا اس کا ریوائو کرنا سرف کا جو منہج تھا اس کو ریوائو کرنا یعنی کنفرنٹیشن کو کنورشن نہ کرنا اتارٹی سے کنفرنٹریشن نہ کرنا اتارٹی سے ٹکراؤ نہ کرنا تاکہ نارملسی آئے تاکہ پیس آئے یہ ہے سرف کا منہج میں سمجھتا ہوں کہ اسی بات کو بہت زیادہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا میں کسی نیت پر اٹیک نہیں کرتا میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ہے ڈیو ٹو ان اویئرنیس لوگ بے خبر ہیں میں کسی کی نیت پر اٹیک نہیں کرتا کبھی بھی میرا طریقہ ہی نہیں ہے تو جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں وائلنس وہ اصل بات سے انویئر ہے اصل بات سے بے خبر ہے وہ مانتے بھی ہم صرف کو یہ لفظ بولتے ہیں وہ لیکن انویئر ہے کہ واٹ واز دی مرجیش رف صرف کیا تھا اس سے بے خبر ہے وہ تو جو لوگ بلکیسی میں وائلنس میں انوالو ہیں میں ان کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کرتا یہ میرا طریقہ نہیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کہ وہ بے خبر ہیں اصل بات سے وہ بے خبر ہے اپنی بے خبری کے بنا پر اس وقت میں انوالو ہے وہ تو آج کا جو مسئلہ ہے سب سے زیادہ وہ یہ کہ لوگوں کی ان اویئرنیس کو توڑنا ان کو بتانا کہ تم اصل بات سے بے خبر ہو to make them aware of that unawareness میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت کرنے کام یہ ہے to make these people aware of their unawareness جس چیز سے بے خبر ہیں اس کے بارے میں ان کی بے خبری کو بتانا کیونکہ دیکھیے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو سارے انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں ہر انسان کے اندر وہی نیچر ہے وہی فطرت ہے کلو مول یوں رہ تو اول فطرہ حدیث میں آتا ہے ہر انسان ایک ہی فطرت میں پیدا کیا گیا دو فطرت نہیں ہے اگر میرے اندر کانشیس ہے تو ان کا بھی کانشیس ہے میرے اندر ریزن ہے تو ان کا بھی ریزن ہے تو ان کی ریزن کو ایکسپٹ ان کی عزت کو ایڈریس کرنا ہے ان کے کانشنس کو ایڈریس کرنا ہے ان کو اصل بات کے بارے میں باخبر کرنا ہے ان کو اسلام کو ہسٹری ہے اس ہسٹری کا غلط انٹرپریشن جو ہے اس کو صحیح کرنا اسلام کے ہسٹری کا کانسپٹ نے بگاڑ رکھا ہے اسلام دیکھیے شروع ہوا دعوت سے دعوت اس کا اصل نشانہ ہے یا مدثر کو فانزر انذار یعنی دعوت یہی نشانہ ہے اسلام کا اسی کو محفوظ طور پر انجام دینے کے لیے ہمارے تمام علماء اور صحابہ تک تمام لوگوں نے کو ایکسپٹ کر لیا کیونکہ ڈائناسٹک سے اسٹیبلٹی آتی تھی استحکام پیس نارمل سے آتی تھی تو due to practical wisdom they accept this system یہی آج ہمیں کرنا ہے یہ جو نظریہ بنا ہے کہ مغربی قومیں مسلم حکمرانوں کو بیک کرتی ہیں یہ نظریہ ہی غلط ہے مسلم حکمران کوئی غلط نہیں وہ صحیح لوگ ہیں مسلم حکمران کیا ہے مسلم راستوں میں اور ڈائنسٹی ایکسپٹڈ ہے تو اس میں غلطی کیا ہے موجودہ جو مسلم حکمراں ہیں ان میں جو سیاسی نظام ہے وہ ایکسٹینشن ہے پچھلے دور کا حد معاویہ سے یہ دور چل رہا ہے ڈائناسٹی کا دور وہی وہی اور اسی کا ایکسٹینشن ہے موجودہ مسلم حکمراں اسی کا ایکسٹینشن ہے حتیٰ کہ جہاں خاندانی حکومت نہیں ہے جہاں یعنی ڈکٹرشپ ہے وہ بھی اسی کا ایکسٹینشن ہے آپ مثال کے طور پر مطلب سوچے کہ شام میں عراق میں لیبیا میں پیس تھا اسٹیبلٹی تھی اور سب کا ماں ہو رہے تھے اب کیا ہے اب فوجا ہے انارکی ہے تو ہمارے اسلاف نے جس طریقے سے خاندان رورس کو ایکسپٹ کیا تھا اگر آج وہ ہوں تو کہیں کہ ان کو بھی ایکسپٹ کرو کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں پیس مل رہا ہے عراق میں پیس تھا سیریا میں پیس تھا لیبیا میں پیس تھا تو وہ پریکٹیکل وزم کا تقاضا ہے ان کو ٹھیک کہا آپ کیونکہ پیس اصل ہے پیس ہے تو سب کام ہوتا ہے تو ہمارے جن متقدمین نے ڈائناسٹی کو ایکسپٹ کیا تھا اگر وہ آج ہوں تو کہیں کہ اس کو بھی ایکسپٹ کرو جو نظام تھا سیریا میں جو نظام تھا عراق میں جو نظام تھا لیبیا میں اس کو ایکسپٹ کرو کیونکہ پیکم کا تقاضا یہ کیونکہ اس کے بعد ہمیں پیس ملتا ہے اسٹیبلٹی ملتی ہے اور سب کام ہوتا رہتا ہے سب کام ہوتا رہتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ کام ہوتا رہے یہ نہیں کہ پولیٹیکل نظام کیسا ہو یعنی اپرچونیٹی اویل ہو یہ اصل ہے باقی پولیٹیکل تخت پر کون بٹھا ہوا یہ اصل نہیں ہے تو ساری سوچ جو ہے اس بانے میں مسلم لیڈروں کی وہ ایک فاسٹ فوڈ پر قائم ہے فاسٹ فوڈ پر اور انہوں نے اس مسلک کو چھوڑ دیا ہے جو امام مالک نے کہا تھا کہ یہ مسلک بعد والوں کو بھی اختیار کرنا پڑے گا لیکن آخر حاضر اللہ صاحب بھی اول ہوا تو یہ جو مسلک تھا ماضی کے ہمارے اسلاف کا مقصد تھا پولیٹیکل معاملے میں اسٹیٹس کو میں اپنی نظر میں کہوں گا پولیٹیکل اسٹیٹس کو جب رسول اللہ کے بعد جب خلافت تھی اس کو ایکسپٹ کر لیا اس کے بعد جب ڈائناسٹی آئی اس کو ایکسپٹ کر لیا اب جب آ گئے کچھ عامری قسم کے لوگ اس کو بھی ایکسپٹ کرو کیونکہ وہ اسٹیبلٹی دیتے ہیں تو مسلم ملکوں میں جو طریقے چلا رہے ہیں ہمارے لیڈر لیڈر سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام اس لیے ہیں کہ وسط ان کی حکمرانوں کی بیکنگ کرتا ہے یہ اسی سے ملتے ہیں اس کی ساری اسی سے وہ اٹیک کر رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں اس کی جڑ یہ ہے کہ لوگوں نے اسلاف کے منحق کو چھوڑ دیا ہے امام مالک کے مسئلے کو چھوڑ دیا ہے اب دوبارہ اسی کو اختیار کرو امام مالک کے مشورے کو اختیار کرو منحج کا طریقہ اختیار کرو اور اس کو میں اپنی لذیذ میں کہوں گا کہ وہ تھا political status quo political status quo یہ مت دیکھو کہ تخت پر کون ہے یہ دیکھو کہ جو بھی ہے وہ پیس دے رہا ہے ہم کو وہ ہم کو اسٹیبلٹی دے رہا ہے تو بس ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پھر موقع رہے گا کام کرنے کا آپ کو اویل کر سکتے ہیں دینی کام سب اسموتھ طریقے کر سکتے ہیں یہی ہے سرف کا منحج سرف کا منحج جو ہے اس معاملے میں پریکٹیکل ویژن پر بیس کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم غصہ کریں نفرت کریں ہم بھی ریئیکٹ کریں یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہم کو چاہیے کہ اس ذہن کو توڑیں اس ذہن کو بدلیں جس ذہن کا رزلٹ ہوتا ہے کہ لوگ مغربی قوموں کے خلاف بم مارتے ہیں گڑ مارتے ہیں اگر یہ ذہن آ جائے کہ ہمیں پولیٹیکل اسٹیٹس کو ان کو اختیار کرنا ہے یعنی جو بھی رولر ہے اگر وہ اسٹیبلٹی دے رہا تو بس ایکسپٹ کر لو تو پھر اچانک پیس آ جائے گا اور ساری سے ختم ہو جائے گی کیونکہ اس سے پہلے اس ملیٹنسی سے پہلے ہر جگہ پیس ہی تھا ہر جگہ مصر میں پیس تھا ایران میں پیس تھا عراق میں پیس تھا لیبیا میں پیس تھا افغانستان میں پیس تھا ہر جگہ جب سے یہ یہ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن والے لوگوں نے جھنڈا اٹھایا ہے تب سے پیس ختم ہوا ہے تب سے پیس ختم ہوا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ بت دیکھو کہ تخت پر کون بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھو کہ ہمیں پیس مل رہا ہے کہ نہیں پیس مل رہا ہے تو درجن کیونکہ پیس رہے گا تو اپرچونیٹی کو ہم اویل کر سکتے ہیں دینی تمام سرگرمیاں اسموتھ طور پر چلا سکتے ہیں یہ ہے سبق موجودہ جو حالات ہیں اس کا ہم اللہ کے فرض سے ہمارا جو گروپ ہے ہماری جو تحریک ہے وہ اسی اصول پر چل رہی ہے ہمارا کسی ٹکراؤ نہیں ہم کسی نفرت نہیں کرتے کسی کے خلاف ہم نگیٹو نہیں ہیں ہم کسی کو دشمن نہیں بتاتے کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو مواقع ہیں جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو اویل کرنا ہے بس تو اللہ کے فضل سے ہم اسی نج پہ چل رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نج اسلاف کا نج ہے یہ سرف کا منحظ ہے اور اللہ کے فضل سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں ہمارا مشن اس منہج پہ چل کر کامیابی کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور دیکھیے سب سے بڑا جو سول کنسرن ہونا چاہیے امت کا امت کا سول کنسرن کیا ہونا چاہیے قرآن کو پھیلانا ساری دنیا میں کیونکہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے الفرقان ندر لیکونا رابین لینا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن اتارا گیا اس لیے کہ سارے عالم میں سارے عالم میں سارے عالم میں پہنچے اور لوگوں کو وارن کرے لوگوں کو باخبر کرے یہ ابھی کہاں ہوا ابھی تو ہوا نہیں ہے تو ضرورت ہے کہ قرآن کے ترجمے تمام دنیا کے زبانوں میں اچھے انداز میں کیے جائیں ان کو اچھے انداز میں چھاپا جائے اور ان کو ایک سسٹم کے تحت ایک نظام کے تحت ڈسٹریبیوٹ کیا جائے ساری دنیا میں ساری دنیا میں ساری دنیا میں پوری امت سے لگ جائے ہر مسلم کی جیب میں ایک ترجمہ ہو قرآن مجید کا چھوٹے سائز جہاں کوئی ملے اس کو دے دیجیے تو سول کرسن یہ ہونا چاہیے سب سے ضروری کام جو نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ چودہ سو سال بیت گئے اور ابھی تک قرآن سارے عالم کے لوگوں تک نہیں پہنچا بے شمار لوگ ہم جانتے نہیں قرآن کیا لکھا ہوا ہے یہ جو خبریں ہیں ملیٹینسی کی یہ تو میڈیا میں چھپ کر کے اور ٹی وی میں آ کر کے سارے جگہیں پھیل رہی ہیں لوگ سمجھتے ہیں قرآن میں شاید یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو مارو کاٹو تو اس وقت امت کی سب سے بڑی ڈیوٹی سب بڑا فل امت کے اوپر یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ تمام دعاؤں میں اچھے انداز میں کیا جائے اس کو اچھے انداز میں چھاپا جائے اور اس کو چھاپ کر کے ساری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے یہی کام پہلے ہوا تھا آپ جانتے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کیا کرتے تھے قرآن پڑھ سناتے تھے اور السلام و تعالیٰ علیہ القرآن تو رسول اللہ صاحب مقرر تھے قرآن کے مقرر تھے صحابہ نے یہی کیا وہ مقرر تھے تو پینٹنگ پریس سے پہلے ساری امت مقرر تھی رسول اللہ مقری صحابہ مقری تابعین مقری تبا تاب مقری سارے علماء مقری کیونکہ پرنٹنگ پریس تھا نہیں تو شروع کا دور جو ہے وہ ساری امت ایک ایک ایک فرق اب تو قرآن بنا ہوا تھا اب کیا ہے ہر فرق کو ڈسٹریبیوٹر اب تو قرآن بننا ہے کیونکہ اب پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے اب ساری امت ہر فرق کو عورت کو بھی مرد کو بھی ڈسٹریبیوٹر آف دا قرآن بن رہا ہے بس یہ کام ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ پیس چاہیے امن چاہیے بس ہمیں امن کیسا نہیں چاہیے کوئی نظام نہیں کوئی سسٹم نہیں بس امن پیس چاہیے پیس کافی ہے یعنی امن اگر ہے تو کافی ہے کہ یہ کام اس طور پر چلتا رہے اور پیس کام کرنے کی شرط کیا ہے ہم تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیں میٹرڈ ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیں تمام وائلنس کو ختم کر دیں ایک طرفہ طور پر یہ ہے نشانہ جو امت کو اختیار کرنا ہے کوئی دوسرا نشانہ جو ہے ڈیویشن ہے اس کے ساتھ دو نشانہ لیا جائے گا وہ ڈیویشن ہوگا انحراف ہوگا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ساتھ مستقم پر چلنے کی تحفیق دے جو اللہ کا پسند والا کام ہے اس کی اختیار کرنے کی تحفیق دے تاکہ ہم دنیا سے گزر کر جب آخر میں پہنچے تو اللہ ہم سے راضی ہو ہم کو اس وقت شامل کیا جائے جن کے بارے میں آیا میں وہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ میرے دعا کو میرے حق میں آپ کے حق میں قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ